حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اپنی معمول کی مکمل یا کچھ نفل نماز سے سویا رہا پھر اس نے اسے صبح کی نماز کا وقت ختم ہونے اور مکرو وقت گزرنے کے بعد سے زہر کی نماز تک پڑھ لیا تو یوں سمجھو اس نے رات ہی کو پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بانوے